حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا جبکہ آپ سوار تھے میں نے آپ کے پاؤں پر اپنا ہاتھ رکھا اور گزارش کی اے اللہ کے رسول مجھے سورہ حود اور سورہ یوسف پڑھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہرگز کوئی ایسی صورت نہیں پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے زیادہ مرتبے والی ہو سنن نسائی حدیث نمبر نو سو